مجاحز سے باقی ماندہ سابقہ صنعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ان دونوں کی حادیث میں قصاب کی اجرت کا ذکر نہیں صحیح مسلم حادیث نمبر تین ہزار ایک سو بیاسی